اور اللہ کی یاد کروگنی ہوئے نبی میں تو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے اس پر کچھ گنا ناؤ اور جو رہ جائے تو اس پر گنا ناؤ پر ہیزگار کے لیے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹینا ہے